بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الکریم ربش رحلی صدری ویسر لی عمری وحل لوکتو باللسانی السانی جب کہو کولی انتیس مئی دو ہزار سولہ آج مجھے اپنی زندگی کی ایک ایک انوکھی بات یاد آئی جب میں چھوٹا تھا تو اوپر چھت سے نیچے گر پڑا تو ایسا کیوں ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری عادت تھی سوچنا سوچنا سوچنا تو سوچنے میں اتنا گپت تھا میں کہ جب میں چل رہا تھا تو چھت کے اوپر ریلنگ نہیں تھی فصیل نہیں تھی تو سوچنے میں اتنا گم تھا میں کہ پڑا نیچے تو بس میں سوچا کہ میں کیا چیز سوچتا تھا کیا چیز سوچتا تھا تو میرا خیال ہے کہ میں بچپن سے یہ سوچتا رہا ہوں کہ what is life is life عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ایک سینٹر آف انٹرسٹ مل جاتا ہے وہ ان کا باپ ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو باپ کے لیے بہت زبردست اٹریکشن ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ بھی باپ کے کو اپنا سینٹر آف انٹرسٹ بنا لیتا ہے تو اس طرح ڈائیورژن ہو جاتا ہے میری زندگی میں یہ ڈائیورژن نہیں ہوا کیونکہ میرے باپ مر گیا جب میں خود چھوٹا تھا تو ہر بچے کے لیے اس کا باپ ڈائیورژن ہوتا ہے تقریباً ہر بچے کے لیے میرے لیے میری زندگی میں یہ ڈائیورژن ہوا نہیں کیونکہ باپ مر گئے چھوٹے پر تو کل میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیوں میں سوچتا تھا یہ مسئلے پر زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے تو کل میں یہ سمجھ کہ زندگی کے تین اسٹیجز ہیں تین اسٹیجز اسی کو میں سوچتا رہا اور کل مجھ پہ زیادہ بات کھلی تین اسٹیج والی بات دیکھیے جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو انکانشلی یہ سوچتا ہے وہ کہ میں کیسے پیدا ہوگا میں بھی سوچتا تھا انکانشلی یعنی انوکھا ایک انوکھی بات ہے کہ جنوری فرسٹ کو میں پیدا ہوا تھا اس کا مطلب کیا ہوا دسمبر فرسٹ کو میرا وجود نہیں تھا صرف ایک سال پہلے لیکن دسمبر فرسٹ کو میرا موجود ہی نہیں سر تو ایک نان ایگزٹنٹ کیسے ایگزٹنٹ کر لے گا غیر موجود کیسے موجود ہو گیا میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی میں شاید یہ سوال بہت ہی ایکٹیو سوال تھا لیکن ہر ایک کے زندگی میں ہوتا ہے ہر ایک انکانشلی ہر کانشیسلی کیسا نہیں سوچے گا آدمی آپ غور کیجیے کہ میں یا آپ صرف ایک سال پہلے غیر موجود تھے نان ایگزٹنٹ تھے ایک سال کے بعد اچانک اب دنیا میں آ گئے پھر دوسرا سوال جو آدمی کو پریشان کرتا ہے بڑا ہونے کے بعد جب بدی مشور ہوتا ہے وہ میری زندگی میں آیا کہ کیسے یہ یہ دنیا مجھے مل گئی میں تو ایک پتی نہیں پیدا کر سکتا ایک پوری دنیا جو کسٹم میڈ دنیا ہے جہاں میرے لیے لائف سپورٹ سسٹم ہے وہ کیسے میں ہر دن یہ سوچتا ہوں آج بھی سوچ رہا تھا میں کہ میں تو ایک پتی نہیں بنا سکتا ٹھیک کیسے پھر سوچتے سوچتے سوچتے وہ وقت آتا ہے کہ آدمی بوڑھا رہتا ہے پھر ایک ہی سوال ہوتا موت موت موت ابھی آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ دلی میں ایک تھے نرنکاری بابا بہت بڑا مشن تھا ان کا ایک سو بیس کنٹریز میں ان کے سینٹر تھے وہ کینیڈا گئے کینیڈا میں ان کے بہت سارے فالوورس ہندو اور سردار زیادہ ہوتے تھے ان کے فالوور تو کنڈا کے بیسٹ کار میں سفر کرے تھے بیسٹ کار میں اور اتنا سخت ایکسیڈنٹ ہوا کہ روڈ ہی پہ بڑھ گئے ان کی عمر تھی تقریباً سکسٹی ایئرس تو یہ سارے سوالات ہر آدمی کے مان میں ہوتے ہیں زیادہ تر انکانشیسلی لیکن ریئرلی کانشلی تو میں سوچتے سوچتے وہی سمجھ میں آیا کہ زندگی ایک ایک سفر ہے معرفت کا یعنی to discover the reality of life to discover the purpose of life to discover the plan of God اسی کا اسی کے ڈسکوری میں جینے کا ایک سفر ہے سفر ہے میں کہوں گا کہ زندگی کو سفر سفر ہے سفر معرفت ہے جس کا اینڈ موت ہوتا ہے تو یہ سوچتے ہوئے مجھے قرآن کی آ کاٹ بولن بلن کم بشم میرے خوف بلجوئے منقسبے ول الفس و سمراط و بشریف صابری العظی نے مصبت خالو ان راجو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ضرور آزمائے گا کچھ نہ کچھ خوف بھوک مال میں کمی جان میں کمی ان چیزوں سے یہ سب تجربہ تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کریں اس میں میں سوچنے لگا تو میری سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہے کہ آزمائیں گے یہ کیا ہے تجربات گزریں گے آزمائش کا مطلب یہاں ہے تجربہ یعنی آپ پیدا ہوں گے تو تجربہ شروع ہو جائے گا ہر قسم کا تجربہ غم کا خوشی کا بھوک کا شہری کا کامیابی کا ناکامی کا تو یہ تجربہ ہے جس کو کہا گیا ہے آزمائش پوری زندگی ایک تجربہ ہے تجربات کے درمیان ایک سفر ہے جو موت پر پہنچتا ہے تو موت پھر کیا ہے میں نے سوچا کہ موت جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے خاتمہ نہیں ہے وہ فائنل ایج میں داخل ہونا ہے یعنی آپ نے تجربات کے دوران اپنے کو جیسا بنایا اس کے مطابق آپ اگلے دور حیات میں داخل ہوتے ہیں یہ ہے موت یعنی فائنل گیٹ جو ہے اس میں داخل ہونا اور اس کے بعد جیسا آپ نے بنایا تھا اپنے آپ کو اس کو بھگتنا کیونکہ زندگی کیا ہے زندگی تجربات کے درمیان ایک سفر ہے کسی کا وہ کم مدت میں سفر ختم ہو جاتا ہے کسی کا زیادہ مدت میں تو اگر آدمی سوچے سوچے سوچے تو وہ پائے گا کہ اس تجربے کے دوران میں جو چاہا میں پا لیا میں نے کھانا بھوک لگی تو کھانا مل گیا پیاس لگی تو پانی مل گیا روشنی کی ضرورت تھی سورج مل گیا آکسیجن ضرورت تھی تو وہ بھی مل گیا مجھے لیکن ایک چیز پھر بھی مجھے نہیں ملی ہر آدمی کو وہ ہے فلفلمنٹ آدمی اس دنیا میں ہر چیز پا لیتا ہے ہر چیز جو بھی وہ چاہتا ہے لیکن فلفلمنٹ نہیں تو فلفلمنٹ کا ہمارا فائنل گول ہے لیکن وہ ملتا نہیں اس تجربے سے میں نے سمجھا کہ فلفلمنٹ جو ہے ہمارا ہیبیٹیٹ ہے یہ ہمارا ہیبیٹیٹ نہیں جب میں چھوٹا تھا جب میرے باپ بھی زندہ تھے میرے باپ بڑھ گئے جب میں پانچ سال کا تھا تو میرے مجھے اپنے ساتھ لے آتے تھے وہ ادھر ادھر ادھر ویج بالکل چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ وہ لے گئے مجھے ندی کنارے ندی کنارے وہاں پر لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے مچھلی پہلے یعنی اس زمانے میں لوگ مچھلی پکڑا کرتے تھے اب پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں رواج ہے تو ایک آدمی نے مچھلی پکڑی مچھلی پکڑ کے اس کو باہر خشکی میں ڈال دیا اب میں نے دیکھا کہ بچی تڑپ رہی تڑپ رہی تڑپ رہی تڑپ رہی وہ وہ سین میرے مائنڈ پہ چھایا ہوا آج تک تو میں اب میں سوچتا ہوں تو میری سمجھ آتا ہے کہ مچھلی کا ہیبیٹیٹ پانی ہے پانی کے بغیر وہ تڑپے گی تڑپے گی تڑپے گی تو مچھلی کو اس کا ہیبیٹیٹ موجود ہے اس کو مل جاتا ہے انیبل کا ہیبیٹیٹ جنگل ہے ان کو مل جاتا ہے چڑیوں کا ہیبیٹیٹ فضا ہے اڑتی ہیں وہ فضا میں یعنی ہر ایک کو اس کا ہیبیٹیٹ ملا ہوا ہے یعنی فلفلمنٹ کا دوسرا نام ہے ہیبیٹیٹ لیکن انسان کو نہیں ملتا یہ صرف انسان ہے جس کو اس کا ہیبیٹ نہیں ملتا کیونکہ فل نہیں ہوتا ان سب پر سوچتے ہوئے میرے سمجھ آیا کہ موت جو ہے موت ایک نیگیٹو لفظ ہے حقت وہ اس کو پازیٹو ہونا چاہیے موت جو ہے ایک نیگیٹو لفظ ہے یعنی خاتمہ زندگی کا خاتمہ اینڈ آف لائف لیکن موت جو ہے جو کسی پلان ہے پورا اس کو لے کر دیکھا جائے تو موت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پازیٹو لفظ ہے کیوں کہ موت ایک گیٹ ہے جس میں داخل ہو کر ہم اپنے پہنچ جاتے ہیں یعنی ہمارے سفر کا وہ پوائنٹ جہاں آپ اس دنیا سے نکل کر اپنے اپنے ہیبیٹیٹ میں پہنچ جاتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مچھلی کو اگر پانی میں ڈال دیا تو کتنا وہ خوش ہوتی کتنا خوش ہوتی تو ایک صحابی تھے ایک صحابی قصہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں مرض الموت یعنی موت والی بیماری تو اچھی عمر ہو گئی تھی ان کی بیمار ہو تو اب یہ معلوم ہوا کہ مر جانے والے ہیں تو آخری دن جب کافی ان کی تکلیف بڑھ گئی تھی لگتا تھا کہ اب اینڈ قریب آ گیا تو ان کو تڑپ رہے تھے بستر پر وہ تو ان کے گھر والوں میں سے کسی دعا سے نکلا واہ کر واہ ان کے گھر والے جو تھے ان کے پاس تو ان کی تڑپ کو دیکھ کر کے ان کی زبان سے چلا واہ کر واہ ہائے تکلیف واہ کر واہ کے مانے ہائے تکلیف واہ کر واہ واہ کر واہ تو صحابی جو تھے جو بستر پر بیمار تھے اور موت قریب تھی ان کی انہوں نے کہا کہ نہیں واہ تربا واہ واہ ہائے خوشی یعنی گھر والوں نے کہا ہائے تکلیف صحابی نے کہا نہیں تربا ہائے خوشی تو انہوں نے کیوں تربا کہا تو اپنی زبان میں انہوں نے جو کہا تھا اس کو میں لفظ بدلوں تو میں کہوں گا آج تو مجھے اپنے مجھے ہاپیٹ ملنے والا ہے انہوں نے اپنی زبان یہ کہا تھا آج تو میں ملوں گا اپنے دوستوں سے ہمت مطلب رسول سے صحابہ سے تو کہہ کر انہوں ان کہا کہ آج تو میں ملوں گا اپنے دوستوں سے تو میں اگر لفظ بدلوں اس کو تو میں کہوں گا آج تو مجھے میرا ہیبیٹیٹ ملنے والا ہیبیٹیٹ جس کے لیے میں زندگی پر معروف رہا ملا نہیں تھا مجھے اس طرح اگر آدمی سوچے تو جب وہ جوانی ختم ہوتی بڑھاپا آتا ہے بیماری لگ جاتی ہے اس کو بہت قریب دکھائی دیتی ہے اس کو تو یہی اس کی زبان سے نکلنا چاہیے خود رسول اللہ کی زبان سے کیا نکلا تھا اللہ الرفیق اللہ رسول اللہ نے فرمایا تھا آخر جب ان کی موت ہونے والی تھی اللہ العلا یعنی اعلیٰ دوست یعنی مطلب اللہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مل گئے جا کر کے یہ غلط ہے یہ بھی ایک تمشیلی لفظ ہے اس اللہ وفات کے بعد ایسا نہیں کہ اللہ سے مل گئے کیا تخت پر بیٹھ گئے اللہ یہ بات نہیں ہے وہ بھی یہی ہے میرے الفاظ میں کہ اب مجھے میرا ہیبیٹیٹ ملے گا دنیا میں مجھے میرا ہیبیٹیٹ نہیں تھا ہیبیٹیٹ کو میں مادی معنی میں نہیں لے رہا ہوں مادی روحانی ہر معنی میں لے رہا ہوں یہاں روحانی معنی بھی ہمارا ہیبیٹیٹ یہاں نہیں ملتا ہم کو تو میں جو بول رہا ہوں وہ مادی نہیں بلکہ روحانی ہر اعتبار سے تو اگر آدمی کو اس کی معرفت ہو جائے اقبال کا ایک شعر ہے کہ نشانے مرد مومن باتو گوئم جو مر گائے تبسم بر لب اوسط نشانے مرد مومن باتو گوئم جو مرگ آیا تمس مر اس اس کا ترجمہ یہ ہے میں تم کو بتاتا ہوں کہ مرد کی پہچان کیا ہے وہ پہچان یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے اب اس معنی میں شاعر نے کہا میں نہیں جانتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی کو معرفت ہو اللہ کی معرفت کیسے پلان آف گاڈ کی معرفت اور جس بات کی معرفت کے خدا نے پیدا کیا انسان کو تو اس دنیا میں فلفلمنٹ نہیں رکھا اس کے لیے اس دنیا اس کے لیے ورلڈ آف ایکسپیرئنس ہے تجربات کی دنیا ہے فلفلمنٹ کی دنیا نہیں ہے یعنی جس چیز کو قرآن میں کہا گیا آزمائش آزمائش ورلڈ حکم یہ دول امتحان تو میں اس کو کہوں گا کہ تجربات تجربات تجربات لیکن فلفلمنٹ نہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہیبیٹٹ نہیں یہ دنیا انسان کے لیے ورلڈ آف ایکسپیرئنس تو ہے لیکن ہیبیٹیٹ نہیں ہے ہیبیٹیٹ وہ جگہ ہے جہاں آدمی اپنا پورا فلفلمنٹ پالے وہ یہ نہیں تو جس آدمی کو اس کا ایزان ہو سچ مچ اس کا ایزان ہو اس کی ڈسکوری ہو گئی ہو اس کو اس کا ریئلائزیشن ہو گیا ہو تو وہ اس کا وہی حال ہوگا کہ آج تو مجھے میرا ہیبیٹ ملے گا تو رسم اللہ نے اس کو ان میں کہا اللہ رفیق اللہ صحابی نے واہ تر واہ شاید نے ان لفظوں میں کہا کہ تبسم بن رہے تو ایک باخبر آدمی ایک ریئلائز آدمی جس نے جان لیا ہو کہ زندگی کیا ہے زندگی کی خبر کیا ہے زندگی کا آغاز کیا ہے اس کا اینڈ کیا ہے تو یقین وہ موت کو پازیٹو سینس ملے گا موت کو پازیٹو سینس ملے گا یعنی اب تو وہ دور آنے والا ہے جبکہ مجھے میرا ہیبیٹیٹ مل جائے گا اب دیکھیے کتنا زیادہ یہ اس میں ہوپ ہے کتنا زیادہ ہوپ ہے آپ ہم جو قرآن کو پھیلانے کے لیے اتنا زیادہ زور دیتے ہیں اس کی وجہ یہ آپ روزانہ جو میڈیا میں دیکھتے ہیں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں انسان مرتے ہیں تو مرنے کو جس طرح سے بتاتا ہے میڈیا وہ صرف یہی ہے کہ نیگیٹو سینس میں نیگیٹو سینس ٹھیک ہے قرآن کو آپ پڑھیں تو قرآن موت کو پازیٹو سینس میں بتائے گا کہ موت کا دن وہ دن ہے جبکہ اگر آپ با ایمان ہیں اگر آپ واقعی معنوں میں ایک باخبر انسان ہیں واقعی معنوں میں آپ کو ریئلائزیشن ہوا سچائی کا تو بہت آپ کے لیے ایک ایک نئی امید کا دن ہوگا کہ آج میں اپنے ہیبیٹیٹ میں داخل ہو جاؤں گا آج میں اپنے ہیبیٹیٹ میں داخل ہو جاؤں گا زندگی کا یہ تصور غور کیجیے کتنا زیادہ فل تصور ہے تو آدمی پیدا ہوتا ہے تو کیا دریافت کرتا ہے وہ کہ میں خالق ہوں میرا ایک میں مخلوق ہوں میرا ایک خالق ہے اگر سوچے آدمی تو پیدائش اس کے لیے اس دریافت کا دن ہے کہ میں مخلوق ہوں میرا ایک خالق ہے کیونکہ اگر خالق نہ ہو تو میں کیسے پیدا ہو جاؤں گا تو زندگی تین دریافتوں کا پیریڈ ہے تین بڑی دریافتیں پیدا ہونے کے بعد انکانشیسلی پھر بڑا ہونے کے بعد کانشسلی کہ میں مخلوق ہوں میرا ایک خالق ہے یہ دریافت اس کو ہوتی ہے میں نہیں کہتا کہ چھوٹے بچوں کو کانشسلی ہوئی تھی لیکن انکانشسلی اس کو ضرور ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے کلیئر چلی جاتی ہے اس کے بعد دریافت کرتا ہے وہ کہ میں میرے جو خالق ہے وہ الرحمان رحیم ہے الحمد للہ رب اللہ عمین الرحمان الرحیم تو وہ دریافت کرتا ہے کہ وہ جو خالق ہے وہ رحمان اور رحیم ہے یعنی جس دنیا میں میں نے آپ کو پایا پیدا ہونے کے بعد وہ تو کسٹم دنیا تھی اس میں تو لائف سپورٹ سسٹم موجود تھا اس میں میرے لیے پانی تھا غذا تھی آکسیجن تھا لائٹ تھی سب کچھ تو یہ یہ جو پاتا ہے وہ اس سے اس کو ایک بہت بڑی دریافت ہوتی ہے کہ اس کا جو خالق ہے وہ الرحمان الرحیم ہے اس کے بعد جب اس کو دھیرے دھیرے موت کا دن آنے لگتا ہے کہ کمزوری بیماری ایکسیڈنٹ وغیرہ سے تو اس کو تیسری دریافت ہوتی ہے یعنی پہلی دریافت میں مخلوق ہوں تو ایک خالق میرا ہے دوسری دریافت یہ کہ وہ خالق رحمان الرحیم ہے تیسری دریافت یہ کہ زندگی بھر اس کو فلفلمنٹ نہیں ملا لیکن جب جب جو دیکھتا ہے کہ میرا خالق رحمان الرحیم ہے تو وہ اس, ڈسکوری تک پہنچتا ہے جب خالق خالی کا جو رحمان رحیم ہے اس نے مچھلی کو بھی اس کا ہیبیٹیٹ دے رکھا ہے جانو داروں کو بھی اس کا ہیبیٹیٹ دے رکھا ہے تو مجھ کو میرا ہیبیٹیٹ نہیں دے گا کیسے ممکن ہے کہ مجھ کو میرا ہیبیٹیٹ دو ستاروں کو میں ایک دن سوچ رہا تھا ایک دن کے آج صبح میں یہاں بیٹھا تھا تو ادھر سورج نکل رہا تھا سورج تو میں سوچا کہ یہ سورج ایک ستارہ ہے ایسے بے شمار ستارے ہیں ان کو بھی ان کا ہیبیٹ ملا ہوا ہے بہت بڑے دائرے میں گھوم رہے ہیں یہ ستارے چاہے سورج ہو یا دوسرے اسٹارس ہو یا گلیکسی ہو بہت بڑے دائرے وہ ان کا ہیبیٹیٹ ہے اگر ستاروں کے لیے اتنا بڑی اسپیس نہ ہو اتنی بڑی اسپیس نہ ہو تو ایسے ہوگا جیسے کہ تنگ روڈ پر بہت سی بہت سی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں تو ٹکرائیں گے آپس میں تنگ روڈ پر بہت ساری کاریں دوڑ رہی ہوں تو ٹکرائیں ایسے ایسی اگر اسپیس تنگ ہو تو ستارے ٹکرائیں گے آپس میں تو ستاروں کا ہیبیٹیٹ جو ہے ایک بہت وسیع اسپیس ہے ستاروں کو اسپیس کے شکل میں ایک ہیبیٹیٹ دیا گیا ہے مچھلی کو پانی کی شکل میں ہیبیٹیٹ دیا گیا اینیمل کو جنگل کی شکل میں ہیبیٹیٹ دیا گیا لیکن انسان چونکہ بہت زیادہ اونچی مخلوق ہے اس کا اس کا ٹیسٹ بہت ہی ریفائنڈ ٹیسٹ ہے اس کی سوچ بہت ہی اونچی سوچ ہے وہ دوسرے مخلوقات سے بہت زیادہ اعلی درجے کا اس کا ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے اس دنیا میں فلفلمنٹ نہیں ملتا تو اس کے لحاظ سے اس کو ہیبیٹیٹ بھی نہیں ملتا تو جب یہ سوچتے سوچتے سوچتے بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور موت کئی بار دکھائی دے دیتی ہے تو وہ بجا طور پر انفر کرتا ہے کہ جب اللہ نے اس دنیا میں میری تمام ضرورتیں پوری کر دی تو موت کے بعد کیوں نہیں پوری کرے گا جنت کے بارے میں یہ آیت آتی ہے قرآن میں جنت کے بارے میں ولکم فیحا ماں تشتہی انحسم ولکم فیحا ماں تشتہی انحسم اور دنیا کے بارے میں وہ آتا کم منکل لما سال تم دنیا کے بارے میں یہ آیت ہے وہ آتا کم بالکل لمحہ سال تم جنت جنت کے بارے میں ہے دنیا کے بارے میں جو نیٹ تمہاری تھی ضرورت تمہاری تھی وہ سب دے دیا جنت کے بارے میں تمہاری ڈیزائر جو ہوتے وہ سب ڈیزائر وہاں پوری ہوں گی تو دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ دلیل ہے انسان کو یہ سوچنے کا موقع ہے اس میں کہ جب خدا نے اس دنیا میں میری ساری نیڈ پوری کر دی میری حائستیں پوری کر دی میری ضرورتیں پوری کر دی لیکن میری اشتہا باقی رہ گئی میری ڈیزائر ہے وہ پوری نہیں ہوئی اس دنیا میں میں نے دیکھا میں نے پایا کہ میری ساری ضرورتیں اس دنیا میں پوری کرنے کا سامان تھا لیکن جو میری ڈیزائر ہے ڈیپ ڈیزائر ڈیپ ڈیزائر پوری نہیں ہوتی فلفلمنٹ نہیں ہوتا تو جب اللہ نے مجھے میری نیڈ پوری کی ہے میری حاصل مجھے دی ہیں وہ اللہ کیا ایسا کرے گا کہ میری ڈیزائر پوری نہ کرے ایسا کیسے ہو سکتا جو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے میری ساری ضرورتیں پوری کر دی کوئی ایک ضرورت ایسی نہیں ہے جو نہ پوری کی تو جب اتنا دہی کریم ہے تو کیا ایسا کر سکتا ہے وہ کہ ضرورت تو پوری کرے اور ڈیزائر پوری نہ کرے ضرورت تو پوری کرے اور ڈیزائر پوری نہ کرے تو قرآن کی یہ دونوں آیتیں جو ہیں بہت ہی میننگ فل ہیں کو منکل تاک تم یہ دنیا کے بارے میں اور جنت کے بارے میں ولکم سکوں وحلکم فیا بتاؤں تو دنیا میں ہمارے لیے رہنے کا سامان تھا اور موت کے بعد جس دنیا ہم داخل ہوں گے وہاں ہمارے لیے یعنی ہمارا ہیبیٹ موجود ہوگا ہماری فلفلمنٹ پوری ہوگی وہاں میں ڈیزائر پوری ہوں گی تو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو یہ ہوپ دیتی ہے کوئی بھی دوسری کتاب دنیا میں نہیں قرآن کے سوا جو انسان کو یہ ہوپ دیتی ہو تو ہم جو قرآن کو پھیلانے کے لیے زور دیتے ہیں اسی لیے کہ انسان کو ہوپ دیا جائے پھر انسان کوئی سوسائڈ نہیں کرے گا دنیا بھر میں روز آ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں سوسائڈ کیوں کرتے ہیں انہیں پتا نہیں کہ موت کے بعد ان کا ہیبیٹیٹ ملنے والا ہے موت کے بعد ان کو فلفلمنٹ ملنے والا ہے یہ جانتے نہیں تو سوسائڈ کر لیتے ہیں تو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو نراشا واد نہیں بننے دیتا آشاواد بناتا ہے جو انسان کو سوسائڈ کر کے اپنے کو جان دینے سے روکتا ہے طرح مایوسی سے روکتا ہے دنیا میں بیشتر لوگ آپ ملے لوگوں جو لوگ پائیں گے آپ کہ فرسٹریشن میں جیتے ہیں فرسٹریشن میں جیتے ہیں کیوں جو وہ چاہتے تھے وہ انہیں ملا نہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا چاہے غریب آدمی ہو یا بلدی آدمی ہو سب جیتے ہیں فرسٹریشن میں کیونکہ وہ جو چاہتے تھے جس نے محنت کی تھی انہوں نے وہ ان کو ملا نہیں تو قرآن بتاتا ہے کہ تم کو فرسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو تم کو موت کے بعد ملنے والا ہے جس چیز تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں فلفلمنٹ نہیں ملا وہ سب کا سب مزید اضافے کے ساتھ موت کے بعد کی دنیا میں ملنے والا ہے یہ ہوپ دیتا ہے قرآن تو کیسی عجیب بات یہ کیسی عجیب چیز ہے ہماری تفسیریں جو ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری تفسیریں اس کام کے لیے کافی ہیں یعنی قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ضرورت ہے کہ ان کو ایکسپلین کیا جائے ان کی وضاحت کی جائے لیکن تفسیریں جو لکھی گئیں وہ سب کے سب فنی انداز میں فنی انداز میں جتنی بھی تفسیریں اگر ایک آدھ تفصیل ہٹ کر لکھی گئی تو وہ سیاسی انداز ہے تو وہ اسی دنیا کو بنا دیا کہ اسی نے ادھر ہی نہیں سکتا یعنی اس دنیا میں ایک ایک ایک, ایک آئیڈیل قسم کا پولیٹیکل سسٹم یہ بنانا کا نشان دیتا ہے قرآن یہ تو اچیویبل ہی نہیں یعنی اگر قرآن کا یہ نشانہ ہو کہ آئیڈیل قسم کا پولیٹیکل سسٹم تو قرآن تو سب سے زیادہ عجیب غریب کتاب یعنی خالق نے ایسی کتاب بھیج دی جس میں ایسا نشانہ دیا گیا تھا انسان کو جو کبھی پورا نہیں ہوا نہ کبھی پورا ہوگا یعنی آئیڈیل قسم کا پولیٹیکل سسٹم تو کبھی قائم ہی نہیں ہو نہ پیغمبروں کے زمانے میں نہ صحابہ کے زمانے میں نہ آج کا جو طریقہ پولیٹیکل چل رہی ہے مختلف مسلم کنٹریز میں ان کے زمانے میں یہ تو ہوئے نہیں کبھی تو کیا ایسا نشانہ دے گا قرآن جو کبھی پرانا ہو تو ایسا ہے نہیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے تمہارے لیے تجربات کی دنیا ہے تجربات دوران تمہارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا تمہارا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہوگا تجربات کے دوران پھر بنتے بنتے ایک شخصیت بنے گی جو پیراڈائز کے مطابق ہوگی پیراڈائز یعنی پیراڈائز میں رہنے کے لیے سستی درکار ہے آئیڈیل ورلڈ میں پیراڈائز کیا ہے آئیڈیل ورلڈ پرفیکٹ ورلڈ تو وہاں رہنے کے لیے جو پرسنالٹی جو کریکٹر چاہیے تو تجربات کے دوران آپ کو وہی انسان بنانا ہے باقی یہاں پر آپ کو کوئی سسٹم نہیں معیاری سسٹم نہیں بنا سکتے آپ ایک فرد بنا سکتے ہیں ایک فرد کو جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنا سکتے ہیں آپ بس یہی پاس بولے تو قرآن کا نشانہ انڈیویجل ہے سوسائٹی نہیں ہے سوسائٹی کو میسج دیا جائے گا لیکن سوشل لیول پر کبھی بھی معیاری میاری نہیں بن پائے گا کیونکہ بھائی بنے گا تو پھر پھر انسان کی اسکیم ہی انسان کے بارے میں جو اسکیم ہے وہ چپٹائی ہو جائے گی کیونکہ اللہ کا مطلب کہ طرح طرح کے ایکسپیرئنس ہوں نیگیٹو ایکسپیرئنس پازیٹو ایکسپیرئنس خوشی کا ایکسپیرئنس غم کا ایکسپیرئنس اس میں انسان کی پرسنالٹی بڑھے تو وہ کیسے بڑھے گی تو اللہ کو یہ مطلوب ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی پرفیکٹ سسٹم بنے آئیڈیل سسٹم بنے یہ ہی نہیں اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ لطف خرط السان کی قبض اللہ کی نظر میں یہ دنیا دار القبض ہے یعنی پرابلم کی دنیا ورلڈ آف پرابلمس ہے کیونکہ پرابلمس کے دوران ہی آدمی کی پرسادی بنتی ہے پرابلم نہ ہو تو پرسادی نہیں بنے گی کسی نے صحیح کہا کہ it is not ease but effort not facility but difficulty that makes men اس نے عام اعتبار سے یہ بات کہی ہے لیکن جو کشن پلان آف گارڈ ہے اس کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے تو ایک لحاظ میں کہوں گا کہ انسان کی زندگی معرفت کا ایک سفر ہے انسان کی زندگی معرفت کا ایک سفر ہے اس سفر کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ موت کے گیٹ میں داخل ہو کر اپنے ہیبیٹیٹ میں پہنچ جانا یعنی جو قرآن نے بتایا گیا جو اسکیم جو اسکیم آف تھنگس خدا کی بتائی کہ یہ قرآن میں بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا یعنی تاکہ انسان دریافت کرے اپنے خالق کو وہ سوچے کہ میں کیسے بن گیا میں خود تو بنا نہیں سکتا اپنے آپ کو میں خود تو اپنے آپ کو بنا نہیں سکتا تو میں کیسے بن گیا تو اپنی پیدائش کو لے کے جب وہ انسان سوچتا ہے تو وہ اپنے خالق کو دریافت کرتا ہے یہاں سے انسان کا معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے اس کے بعد جب انسان پاتا ہے کہ دنیا میں سب چیز موجود ہے میرے لیے نیڈ والی جو ہوتی ہے ضرورت والی جو چیزیں لیکن فلفلمنٹ نہیں یہ تضاد ہے دنیا میں کہ دنیا میں ضرورت کی چیزیں سب کے سب موجود ہیں لیکن ہماری خواہش کی چیز موجود ہی نہیں یہاں پہ آدمی دریافت کرتا ہے کہ یہ دنیا بنائی گئی ہے اس لیے کہ میں ایکسپیرئنس کروں یا اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کروں یعنی اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے دنیا ہے یہ دنیا آئش کے لیے ہے ہی نہیں اسی اللہ لیے کہ اللہ عائشہ اللہ عائشہ یہ دنیا آئش کے لیے بنائی نہیں گی یہ دنیا بنائی گئی ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے تو وہ جو دنیا جو ہم چاہتے ہیں جہاں ڈیزائر ہماری پوری ہوں جہاں ہمیں فلفلمنٹ ملے جو ہمارا وہ دنیا جہاں ہمارا ہیبیٹیٹ ہو وہ بہت کے بعد ہے یہ ہے قرآن کی پوری اسکیم تو ہم جو اتنا زیادہ زور دیتے ہیں قرآن کے ڈسٹریبیوشن پر قرآن کے ٹرانسلیشن یعنی لوگوں کی انڈرسٹینبل لینگویج میں قرآن لوگوں تک پہنچانا کیوں یہ جو اسکیم ہے زندگی کے بارے میں وہ صرف قرآن میں ہے اور کہیں ہے ہی نہیں اور آج میں سوچتے سوچتے ایک بات میرے مان میں آئی کہ اس زمانے کے مسلمان مغربی تحریر کے خلاف کیوں ہو گئے مغرب کو اپنا دشمن کچھ لے گا دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ پائیں گے مسلمان ویسٹ سے ویسٹرن سیز سے نفرت کرتے ہیں ہر جگہ چاہے انڈیا ہو یا مسلم کنٹریز ہوں یورپ یوروپ ہو جہاں بھی مسلمان ہیں تو کہ یہ شیطان کا بہت ہی بڑا فریب ہے اللہ نے یہ ویسٹرن سوالائزیشن کے ذریعے حقیقتیں کھولی تھی نئی حقیقتیں جو اسلام کی سچائی کو درست ثابت کرے مثال کے طور پر ایک بہت بڑی چیز جو ویسٹرن سوائزن سے اسٹیبلش ہوئی دیکھیے ویسٹرن سوائزیشن نے ہر قسم کے کمفرٹ ہر قسم کی لگژری بنائی کہا جاتا ہے کہ زندگی کے دو لیول ہیں نیٹ کمفرٹ لگژری تو ویسٹرن سیولاشن نے ایک ایک چیز بنائی نیٹ والی بھی کمفرٹ والی بھی لگژری والی بھی لیکن آج کے انسان کو پھر بھی پیس نہیں ہے پیس آف مائنڈ نہیں اندر سے کوئی خوش نہیں تو ویسٹرن سیولا کے ذریعے ایک چیز اسٹیبلش ہوئی بہت زبردست اللہ اللہ عش اللہ خرا یہ اسٹیبلش ہوئی یہ ماحول بات نہیں ہے یہ رسول اللہ نے تو ایک اعلان کیا تھا رسول اللہ نے کہا تھا غزل خندق کے موقع پر اللہ لائشہ اللہ عائشہ اللہ اور خود قرآن میں ہے کہ بے ذکر اللہ ہے تتمین القلوب یعنی خدا کی جو دنیا ہے وہاں تم کو پیس ملے گا یہ یہ دنیا میں پیس ملنے والا نہیں تو ویسٹرن سیولازیشن جو ہے اس نے ساری چیزیں بڑھا ڈالی اور اس کو کمرشلائز کیا ایک ایک ایک ایک ساتھ تک پہنچ گیا آپ جانتے ہیں کہ آج جھوپڑی کے اندر بھی آپ جائیں تو وہاں بھی آپ کو ٹی وی دکھائی دے گا وہاں ایئر کنڈیشن دکھائی دے گا لیکن پھر بھی یہ انسان کو فلفلمنٹ نہیں ملا اس کی ڈیزائر پوری نہیں ہوئی تو یہ تو اگر اس نہ ہوتی تو یہ کیسے ثابت ہوتا لوگ سمجھتے کہ ابھی کچھ چیزیں دریافت ہوں گی تو ہم فلفلمنٹ پالیں گے تو ویسٹرن سولاشن نے بہت چیزیں دی ہیں ہم کو اس میں سے ایک چیز یہ دی کہ اس کو ثابت کر دیا کہ اللہ اللہ آخرہ ایک حقیقت ہے یا بالواسطہ انداز میں ماڈرن سولاشن نے ہم کو پہنچا دیا اس نقطے پر کہ موت جو ہے اس کو پارٹی سنس ملو نیگیٹو سنس مت لو کیونکہ موت جو ہے وہ گیٹ ہے جس میں داخل کر کے تم کو اپنا ہیبیٹ ملتا ہے کتنا بڑا کام کیا لیکن سارے مسلمان نفرت کرتے ہیں نیگیٹو ہیں کیوں شیطان نے سکھا دیا تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں اور خدا کی اسکیم آف تھنگ تھنک جو ہے اس کو سمجھیں اس کے مطابق اپنے کو بنائیں تو زندگی ہماری ایک ہوپ فل ایکسپیرئنس بن جائے گی ہے کی دنیا بن جائے گی زندگی بھی اور موت بھی دونوں امیدوں کی دنیا ورلڈ آف ہوپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ